اہل سنت و جماعت مذہب اور اسلام سارا لوگوں نے کتابوں درج کیا ہے اور جیڑی کتاب میں پڑھی ہے وہ اسلام یاد مجھے کیا نام ہے اسلام یا جمہوریت جمہوریت اسلام یا یہ میرے ہاتھ میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات کوئی مولوی نے خالی بولی بولی ڈاکٹر کے سب پروفیسر ڈاکٹر ہے وہ آٹھ کتنے دس دس ان کے مختلف مقالے اور لیکچر ہیں وہ جمع کیے گئے اور یہ ساروں لال نہ بک سویا حقیقت بکس ہوا نہ کسی جماعت نہ کسی تنظیم نیتا کی وہاں کے دل چاہیے گل میں کر رہے اپنی بیٹی بلی اپنی اپنے برائی یہ فیصلہ میں خود جس نے رب کے ابلیس کا فاد یہ ہے یہ رحمت والے ہیں یہ وادت والا ہے اللہ نے کہا تو فاف 真大吧！ وہ احتبار سے سارا سنانا ہے کہ گل اس موضوع کی مناسبت سنا جس لیے وہ کہتے ہیں یہ حقیقت بیان کرنا مقصود نہیں اس کو کہتے ہیں مبالغہ کیا کہا محبوبہ ساٮٔے لگ رہا ہے پہلے Clara. Sinua, Pinin, گل میں سمجھو ایک آزادی ایک مساوات ایک ترقی آزادی کا کیا مانا بھائی یہ ذہن رکھوں کہ ہر بندہ بھائی قرآن خدا رسول کو آزاد آباد کیونکہ ہم پہلے انسان مسلمان دوسرا کر جائے کسی کی مرضی ہے وہ نیچے مسئلہ ہے ذاتی مسئلہ ہے رستے رکھے کر ہم چونکہ پہلے انسان ہیں تو ہمیں آزاد ہونا چاہیے ہم پر کوئی بندہ پابند نہیں لگا سکتا کسی طرح دین کی خدا رسول دین وہی مولا اور دوسرا مسافر سب

کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہونے ظلم ہے

سے بنا یا رسول اللہ کاٹنے کی شرط مان لی بتا

یا پھر آپ جیسے بولتے نہیں سے پہلے سمجھ لو یہ بیس